حضرت عوف بن مالک جوشمی رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت مالک بن نزلہ جوشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آتا ہے کسی بات پر ناراض ہو کر میں قسم کھا لیتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں دوں گا نہ اسے سلا رحمی کروں گا آپ نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نو